سیدنا ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پاگل عورت لائی گئی جس نے زنا کیا تھا تو انہوں نے اس کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا اور پھر حکم دیا کہ اسے سنگسار کر دیا جائے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس عورت کے پاس سے گزرے انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے لوگوں نے کہا کہ یہ بنو فلاں کی پاگل عورت ہے اور اس نے زنا کیا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اسے سنگسار کر دیا جائے تو انہوں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے واپس لے جاؤ اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں چلے آئے اور کہا امیر المومنین کیا آپ نہیں جانتے کہ تین طرح کے آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے پاگل مجنون سے حتیٰ کہ صحت مند ہو جائے اور سوئے ہوئے سے حتیٰ کہ جاگ جائے اور بچے سے حتیٰ کہ عقل مند یعنی بالغ ہو جائے انہوں نے کہا کیوں نہیں کہا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس مجنون عورت کو رجم کیا جانے لگا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب تو اس پر کچھ نہیں ہوگا کہا کہ پھر اسے چھوڑ دیں چنانچہ انہوں نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور راوی نے کہا کہ پھر وہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار تین سو ننانوے